اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے پروردگار آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں بڑی سج تھج اور مال و دولت بخشی ہے اے ہمارے پروردگار اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں اے ہمارے پروردگار ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک درناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں